اللہ آپ کی مدد کرے گا فوج کے افراد نہیں اگر اللہ چاہے گا تو آپ اکیلے ہوں گے اور دشمنوں پر آپ کو اللہ غلبہ دے گا اور مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مجاہدین کی صفیں درست کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس جنت کو پانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے کے برابر ہے مسلم اس بعد اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے اپنے رسول اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دے گا انہیں شکست ہوگی اور وہ تتر بتر ہو جائیں گے چنانچہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور جزیرہ عرب اور مرور زمانہ کے ساتھ فارس اور روم کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا